کے سامنے پیش کی جس پر مولانا نے اعتراض یہ کیا ہے کہ یہاں پر ایک مجلس کا ذکر نہیں فی مجلس واحد کا ذکر نہیں اس کے برعکس مولانا نے پھر مسلم شریف سے ایک حدیث پیش کی مولانا کو میں کہوں گا ذرا اس وہی حدیث جو آپ نے پڑھی ہے اس کو آپ بار بار پڑھیں اس میں بھی مجلس واحد کا لفظ ہے لفظ ہے طلاق صلاح سے واحد طلاق سلاح سے واحد فی کی واحد کا لفظ مسلم شریف کی حدیث میں جو آپ نے پیش کی وہاں بھی کوئی نہیں لیکن اپنے مطلب کے لیے مجلس واحد کے لیے یہ مفید ہو گئی اور بخاری شریف کی حدیث چونکہ ان کے خلاف پڑتی تھی اس کو رد کر دیا حالانکہ اب ذرا سمجھو مسلم شریف میں بھی لفظ ہے سلاس کا بخاری شریف میں بھی لفظ ہے سلاس کا تین کا اگر مسلم شریف میں آپ مراد لیتے ہیں ایک مجلس تو پھر یہاں بخاری شریف میں بھی مراد لینا پڑے گا ایک مجلس تو ثابت ہوا ان کے بقول ہی خود بخود کہ تین طلاقوں کا ذکر ہے اور ایک مجلس کا گویا کے ذکر ہے کہ ایک مجلس میں اس نے تین طلاقیں دی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود پھر یہ کہا کہ پہلے خاون کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتی جب تک دوسرا ازدواجی تعلق قائم نہ کر لے مولانا پھر بار بار کہتے ہیں کہ میں نے جو آیات پڑھی ہیں ان آیات میں خاون کو رجوع کا حق دیا تین آیتوں میں رجوع کا حق دیا یہ بار بار انہوں نے کہا مولانا ان آیتوں میں سے ایک آیت پڑھیں جہاں اللہ پاک نے فرمایا ہو کہ تین طلاق کے بعد رجوع کا حق دیا جھگڑا تو ہے کہ تین طلاق کے بعد رجوع کا حق ہے یا نہیں دو طلاق کے بعد رجوع کا حق تو میں بھی کہہ رہا ہوں اب طلاق و مرتان بے معروف دو طلاقوں کے بعد رجوع کا حق ہے یہ میں بھی کہتا ہوں قرآن پاک بھی یہی کہہ رہا ہے آپ وہ آیت پیش کریں جہاں پر یہ ہو تین طلاقوں کے بعد رجوع کا حق ہے لیکن آپ پیش نہیں کر سکتے ہاں۔ اور اس کے ساتھ آگے تین طلاقیں پھر تین طلاقوں کی صورتیں بھی دو ہیں ایک یہ بھی کہتے ہیں اگر الگ الگ مجلس میں ہو تو یہ بھی کہتے ہیں اختیار رجوع کا کوئی نہیں ایک مجلس ہو تو پھر رجوع کا اختیار مانتے ہیں نا اگر آپ کی یہ آیات اگر یہ آیات آپ کو یہ کہتی ہیں کہ خاون کو رجوع کا حق ہے تو پھر یہ آیات آپ کے اس مسلک کے بھی خلاف ہیں کہ جو آپ کہتی ہیں الگ الگ تین طلاقیں دے تو آپ بھی رجوع کا حق نہیں دیتے آپ کہتے ہیں آیت کہتی ہے رجوع کا حق ہے آپ کے مذہب میں رجوع کا حق نہیں ہوگا تو آپ نے خود قرآن پاک کی آیت کی نہ فرمانے کی تو بات اصل یہ ہے ایک کے بعد رجوع کا حق ہے دو کے بعد رجوع کا حق ہے تین کے بعد رجوع کا حق نہیں کیوں نہیں میں نہیں کہتا یہ میں نہیں کہتا کوئی شریعت یا قانون کوئی میرا نہیں شریعت وہ ہے جو اللہ پاک نے نازل کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساقت سے ہم تک جو شریعت پہنچی ہے اللہ پاک فرماتا ہے کہ فلا لہو یہ تیسری طلاق کے بعد فلا حتا تن فلاو اللہ پاک نے بھی فرمایا کہ تیسری کے بعد رجوع کا حق نہیں اور نبی پاک کی حدیث میں پیش کر رہا تھا وہاں پر لفظ ہے تل کا امرا آتا سلاسن بخاری شریف کی حدیث میں جو سمجھا رہا تھا ذرا پھر میں اس کو واضح کرتا ہوں حضرت عائشہ کہتی ہیں پہلے خاون نے تین طلاقیں اب اس اس کے بعد نے دوسرے خاون کے ساتھ نکاح کر لیا لیکن نبی پاک فرماتے ہیں جب تک دوسرا خاون اس دیواجی تعلق قائم نہ کر لے اس وقت تک پہلے خاون کے لیے حلال نہیں اب نبی پاک نے یہاں پر فرق کیا ہے کہ اگر تین طلاقیں تین طلاقیں اس نے الگ الگ دین دی ہیں تو پھر تو پہلے کے لیے حلال نہیں اور اگر ایک محفل میں دی ہیں تو وہ تین ایک ہیں لہذا تو پہلے کے لیے حلال ہے پھر تو یوں کہنا چاہیے تھا نا نبی پاک نے یہ فرق کوئی نہیں جو فرق یہ کرتے ہیں تین طلاقوں کے متعلق کہ تین طلاقوں کی دو قسمیں بناتی ہیں اگر الگ الگ تین طلاقیں ہوں تو تین ہیں ایک مجلس میں ہوں تو ایک ہیں یہ کہتے ہیں یہ فرق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کرتا ہے نبی پاک کے سامنے تو واقعہ پیش آتا ہے تین طلاقیں دی جاتی ہیں نبی پاک یہ نہیں فرماتے کہ تو نے دوسرے کے ساتھ نکاح کیا تو کیوں کیا وہ تین طلاقیں تو ایک ہیں اس لیے تو پہلے کے لیے حلال ہے نبی پاک یہ نہیں فرماتے نہ یہ پوچھتے ہیں کہ اس نے تین طلاقیں دی تھی تو ایک مجلس میں دی تھی یا الگ الگ مجلس میں دی تھی اگر ایک مجلس کا حکم اور ہوتا الگ الگ مجلس کا حکم اور ہوتا تو نبی پاک اس سے پوچھتے پر نبی پاک نے پوچھا کوئی نہیں دلیل ہے اس بات کی ایک مجلس کی تین طلاقیں بھی تین ہیں الگ الگ مجلس کی تین طلاقیں بھی تین ہیں یہ ہے حدیث بخاری شریف کی اور اس کے بعد مولانا نے جو مسلم شریف سے حدیث پیش کی ہے اس پہ اور تو لمبی بحث ہے میں بجائے اس کے کہ لمبی بحث کروں اس کے اندر یہ سند اس لیے ان سے پڑھا رہا تھا سند کے اندر راوی آ رہا ہے عبد الرضا اب ذرا سمجھے اس حدیث کا معنی مولانا نے یہ بیان کیا کہ نبی پاک کے زمانے میں بھی تین ایک ہوتی تھی حضرت ابکر کے زمانے میں بھی تین ایک حضرت عمر کے ابتدائی دو سالوں میں تین ایک ہوتی پھر حضرت عمر نے تین کو تین کر دیا اس کا مطلب یہ ہے گویا کہ نبی پاک کا معاذ اللہ دین کوئی اور تھا عمر فاروق کا دین کوئی معاذ اللہ اور یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ نبی پاک تین کو ایک کرتے تھے ابو بکر صدیق تین کو ایک کرتے تھے عمر فاروق بھی تین کو ابتدا میں ایک کرتا تھا بعد میں تین کو تین کر دیا گویا کہ نبی پاک یہ دین کا مسئلہ ہے نا اس دین کے مسئلے کو تبدیل کر دیا یہ راوی اس قسم کی جو روایت بنانے والا ہے اس کا مطلب یہ ہے وہ عمر فاروق کا دشمن ہے وہ عمر فاروق کو معاذ اللہ نبی کا دشمن بتانا چاہتا ہے کہ نبی کا دین اور تھا عمر کا دین اور تھا یہی وجہ ہے کہ یہ عبد الرزاق یہ میرے پاس موجود ہے تقریب التحزیب اس کے متعلق موجود ہے کانا یت یہ راوی شیعہ ہے اور شیعوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ عمر نبی کا دشمن ہے اس لیے اس نے یہ روایت تراشی ہے مولانا شیعوں کی روایتوں کے پیچھے نہ جائیں سنیوں کی روایات کو لیں اگر آپ کی یہ روایت مانی جائے تو عمر فاروق کا ایمان نہیں بچتا ہے عمر فاروق کا ایمان تب بچ سکتا ہے کہ اس روایت کو غلط سمجھا یہ تو مسلم شریف کی آپ کی اس روایت کا جواب ہوا اب اس کے بعد پھر میرا مطالبہ ہے جو میں نے بخاری شریف سے حدیث پیش کی ہے میں نے پہلے پیش کیا تھا آیت آیت میں بھی تین کا ذکر آ گیا آپ ایک آیت بتا دیں جہاں اللہ پاک نے فرق کیا ہو ایک مجلس کا اور الگ الگ مجلس کا اگر نہیں فرق کیا تو آپ کو فرق کرنے کی اجازت کوئی نہیں ماننا پڑے گا کہ تین کے بعد وہ پہلے کے لیے حلال نہیں ہے اور یہ جو میں نے حدیث پیش کی تھی حافظ امن حجر کی یہ فتح الباری ہے میرے پاس اس کے اندر حافظ حجر صاف کہتے ہیں فِي مَجْمُوعَةً یہ صفحہ تین سو ستاٹھ ہے جلد ہے نو فتح الباری کی حافظ امن حجر صاف کہتے ہیں اس حدیث کے متعلق جو میں حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک آدمی نے تین طلاقیں دی وہ کہتے ہیں اس تین طلاقوں سے مراد تین طلاقیں اس نے دی تھی اور نبی پاک نے ان تین طلاقوں کو تین قرار دیا اور آپ نے فرمایا کہ پہلے کے لیے تو حلال بھی نہیں اس وقت تک حلال نہیں جب تک دوسرا تیرے ساتھ اس دیواری تعلق قائم نہیں کر لیتا مولانا اپنے مذہب کو چھوڑیے اصل بات ہے قرآن کو ماننے کی اصل بات ہے حدیث کو ماننے کی کوئی مذہب کوئی مولوی کوئی پیر کام نہیں آ سکتا کام آتا ہے تو خدا کا قرآن اور پیغمبر کی حدیث اپنے مذہب کو حدیث کے مطابق بنائی حدیث کو بگاڑنے کی کوشش نہ کریں آپ آپ یہ ساتھ کہیں کہ جو نبی پاک نے فرمایا بالکل برحق فرمایا اس لیے نبی پاک نے جو فیصلہ کر دیا کہ تین تین ہیں آپ بھی ساتھ کہہ دیں کہ تین تین یہ تو تھی پہلی حدیث دوسری حدیث سنیے یہی بخاری شریف ہے سفا اس کا سات سو اکانوے ہے ہے ایک ایک لمبی لمبی حدیث حدیث آ رہی اس میں آخر کا جملہ ہے وہ واقعہ ہے حضرت عبیمر رضی اللہ تعالی حضرت عبیمر نے اپنی بیوی سے لعان کیا ہے وہ ایک شری مسئلہ ہے اخیر کے اندر الفاظ آ رہے ہیں حضرت عبیمر اور ان کی بیوی جب فارغ ہو گئے یعنی دونوں نے لحان کر لیا کالا تو حضرت عبیمر نے کہا کزب تو علیہ یا رسول اللہ ان اگر میں اس کو اپنے پاس رکھوں تو اس کا مطلب یہ ہے میں نے اس کے متعلق جھوٹ کہا کہا سلاسن قبل ان یامرہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نبی پاک کے سامنے اس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی اب اگر میں دو مجلسوں کے اندر قرآن کریم دیا تین آیات تلاوت کی سن اور بار بار میں بات کہی ہے کہ اندہ تندہ آیات دیدر اللہ کریم نے خامد نو جو اطلاع کا دوبار جودہ کرتا میرے محترم مولانا نے ایک الزام لایا میرے سے کہ ایک انہ دو تین دفعہ کلمے کہا جی تین اطلاقہ بعد قرآن در جو نہیں ایک اندر رجوع ہے تو جی کہی رہا بات حالانکہ میں قطع نے بات نہیں کہی میں کہ میں دے بات اس سے برعکس کہہ رہا ہوں اگر تین ایک مجلس اندر تسلیم قرآن قرآن کریم دیا تین آیات آیات مخالفت ہے کیونکہ تو رجوع رجوع حق حاصل نہیں اور طرف حکم صاف ماروف ہیں اور تسلیم کے شخاوت رجوع حق ہے لیکن یہ گل گول مول کر کے الٹ کر کے کہہ جی اگر ان آیا مان لیا جائے تو پھر یہ ہوئے گا کہ مولانا نے تیسری تو بعد رجودہ حق حاصل ہے حالات بالکل بات غلط ہے تیسری تو بعد رجودہ حق میں قطر نہیں کیا یہ الزام لگایا میں تو یہ بات کہی ہے کہ اگر تین طلاق ایک مجلس دے پھر وہ مطلب یہ ہوئے گا کہ خامد کو رجودہ حق چھین لیا گیا سرب کر لیا گیا اور تین آیاتی مخالفت ہوئے گی اس کا یہاں کوئی معقول جواب نہیں آیا اور انشاءاللہ نہ یہ معقول جواب دیں گے اس کی وجہ ہے کہ تین تلاقا جدو ایک مجلس دے اندر تسلیم کر لیا جان دا حق حاصل نہیں ان ان آیات دے اندر رجوع رجوع دا دا حق حق حاصل حاصل خامد دتا گیا باقی رہی بات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی والی روایت مانا اس روایت دے مختلف تورک نے اگر ایک روایت دے اندر افدرزاق ہے نا تو دوسری سنداں افدرزاق نہیں باقی رہا یا شیعہ دے لفظ نال تبھی کرزاقال کھانا کہہ سکتے جی گویا کہ صحیح مسلم دے اندر یہ مزدور محت موجود ہے تے بقول تھی زور لگا تھا کہ ادھر کا آخشیا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ٹوٹ بولتا تھی یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ٹوٹ بولیا گیا کوئی ایرا وغیرہ کتاب نہیں سی مسلم ہے جس سے متعلق تڈے بھی علماء ماں کا اتفاق ہے کہ اللہ دی کتاب تو بعد یہ صحیح ہے سب تو زیادہ صحیح نے اور اس روایت کی صحت اج تک کسی انکار نہیں کیا اب جی پہلا موقع کہ تسی یا تو شہیا لفظ کہہ کے حالان یا تو شیعاد لفظ بہت خطیف لفظ ہے یا تو شییا کا مینا شیا نہیں مولانا یا یا تسی شیعہ کا معنی کٹ کے دکھاؤ یا تو شیا کا شیعہ لفظ بل جزم ہے یا تو لفظ بل جزم نہیں پایا جاتا یہ فرق معمولی جا طور پہ بے شادی لغت کی کتاب اٹھا کے دیکھ لو یا تو شیعہ کا مینا پکا شیعہ تھی کٹ کے نہیں دکھا سکتے کیوں باب باب تفال تفال ہے ہے ہے اندر تکلف آیا تھا یعنی مسئلہ ہو سکتا شیعہ شیعہ مائل باقی رہا اصول حدیث تحت دا لفظ لفظ قابل قابل جرا جرا نہیں سے تنقید کس طرح دی اس اس دی دوسری سنگ جڑی ہے وہ اکبر یعنی یہ دوسری سند دے اندر عبد الرزاق کی بجائے یہ ابن جریج ہے اور ابن جریج تمام دے ہاں سکا اس کی سکار دے اندر کسی قسم کا کوئی شک تے شبہ نہیں باقی رہا اے سارا عبد الرزاق دے پار پا کے صحیح مسلم دی اس روایت نو ٹکرا دینا اے اصول حدیث تو عدم واقفیت دا نتیجہ ہو اور اس تو علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا باقی رہی بات ہے جی اس دے اندر بھی فی مجلس واحد دا ذکر نہیں اگر یہ ہر بات جینے وال پہچانی جاتی ہے جی تین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک ہی سمجھیا سن یعنی تین مختلف پو دیا جان کٹیاں دیتی جان ایک ہی سمجھیا سن تو مولانا اس بات کو تسلیم نہیں کرتے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تین تلاکوں ایک سمجھا جاتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تینوں کو چن کیا ابھی یہ بات کہتے ہیں کہ اگر تسی اتے ایک مجلس تو علاوہ کوئی مانا کرو گے تو پھر قرآن دے بھی خلاف حدیث ہوئے گی یہ اللہ حدیث صحیح مسلم دی حدیث صحیح ہے قرآن دے خلاف کس طرح صحیح حدیث ہو سکتی ہے صحیح بات یہ ہوئی ہے کہ ایتھے مانا اس کو علاوہ کوئی بندہ نہیں کارن طلاق والا رسول اللہ اللہ صلی وسلم کہ رسول اللہ علیہ وسلم دے زمانے دے اندر تین تلاقی ایک مجلس دیاں وہ ایک ہی سمجھی جاندی سی ورنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کرن کرنے کی ضرورت سی وہ کہہ دیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی تین جہاں تین سن ابو بکر کے زمانے بھی حضرت عمر کے زمانے کے اندر بھی اگر تا مانا لیا جائے تو اتنا غلط بنتا کہ آہ دے رسول اللہ وسلم ابھی بکر و سارا تین من عمارت عمر کا مانا جہاں یہ کوئی نہیں بنتا ہے بالکل غلط ہو جائے گا لہٰذا صحیح اس حدیث کا مان آئے بھائی ہے کہ جہاں ایک موقع سے تین طلاق دیتی جانیا سن جس طرح کے جہلیت کا رواج سی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے ختم کر کے خامد نو رجوع کا حق دیتا کہ الگ الگ مجلس کے اندر تین طلاق جان اور تاکہ سوچو سمجھ کا موقع ملے فکر کا موقع ملے تیسری طلاق تو بعد بیوی ہمیشہ واسطے آرام ہو جائے گی حتیٰ کہ دوسرے خامد نکاح کر کے پھر طلاق لے کے پھر پہلے تر رجوع کر سکتی ہے یہ جی قرآن کریم کی آ تھی پڑھی اس کا مطلب بھی ہوئے نہ کہ مطلب کہ ایک ہی مجلس کے اندر تین طلاق دیا جان اگر ایک مجلس کے اندر تین طلاق دیا جان جس طرح کہ تسی کے ایپ تو استخلا کرتے اور یہ جڑی آیت تسی پڑھی ہے تین طلاق والا اس تو بعد پھر ذکر کیتا ویزا تلک تم پھر رجوع والی طلاق دا ذکر کیا اس تو بعد پھر رجوع والی طلاق دا ذکر کیتا ہے گویا کہ تین آیات دے اندر ایک آیت وہ لیا کہ جنہ جنہ تعلق تعلق تین تین نال ہے ہے اور وہ رجوع ساری ملا کے نتیجہ نکلے گا کہ جنہ دے اندر رجوع اختیار اشتہار گیا اتنے من آئے کہ دو رجی تلاک ہونی ہیں جیت تیسری تلاک کہی گئی ہے اتوں مراد کے تلا کے بتاتا ہو جائے گی پکی تلاک ہو جائے گی اس تو بعد خامد رجوع کا حق نہیں باقی رہا یہ خود مولانا نے کہا جی یہ تقسیم کر دیتی گئی طلاق دی تلاق کی مولا نے آسی کہا دی تقسیم ہے تو آ دیکھو تاری طلاق کدوری اس کے اندر کدوی گیا ہے اب طلاق والا ہو جو ہن طلاق دیا تین قسم نے تھی سارے نام سے دو لگ جی نا بھائی کیوں شور پا رہے جی جی خاموش سارے تھی طلاق دیا دو قسم کا الزام دے رہے جی کدوری تاری کہہ رہی ہے کہ تین قسم نے اور ایک احسن طلاق ایک طلاق سننا ایک طلاق کے بدت آسن تلا کی ہے کہ آدمی ایک توہر دے اندر ایک طلاق دے پھر اس پھر اس کے اندر جمع نہ کیتا جائے پھر اس کو چھڑ دے حتیٰ کہ ادھر گزر جائے اس طرح طلاق دے پلا طلاق سنت کی ہے کہ مدخول بہار تین توہر دے اندر تین تلاک دیتی جان اور طلاق بدت کی جس سے تسی زور لا رہے جے جی، تہاڈی قدوری کہہ رہی ہے وہ طلاق البدع ای یطلق ہا سلاسن بکلمۃ واحدۃ اور سلاسن فی طہر واحد اے طلاق بدت ہے قدوری والا کہہ رہا جے جی، اے طلاق بدت ہے بدت ہے کل بدعت زلالہ و کل ضلالۃ فی النار ہر بدت گمرائی ہے اور ہر گمرائی جڑی ہے وہ جہنم دے اندر لے جاندی ہے تین تلاک جانے خاندان تباہ تے برباد کر دے ایک مجلس دے اندر فرماوندے نے طلاق لوگ آ کے تلاق طلاق ہے کہ پہلی اچھی طلاق ہی ہے کہ مختلف طوراں دے اندر طلاق دیتی جائے سب تو اچھی طلاق ہو اسی دعو کر رہے تدوری والا کہہ رہا سب تو اچھی طلاق ہو جس کا تلاک کر رہے ہیں والی طلاق ہی ہے والے جس کا کر رہے ہیں یہ تے تین تلاک یا ایک طور دے اندر تین تلاک اسل طلاق بدت کیا جاتا ہے اچھی آنے تسلیم تھی کر لے مولانا نے بھی پہلے خطبے دے اندر تسلیم کیتا کہ اے بدعت ہے غلط طریقہ مصروف طریقہ کہ ایک طور دے اندر ایک تلاک جائے پھر دوسری جائے پھر تیسری دیکھی جائے باقی ساڈے تے اے بھی ایک مولانا نے الزام لایا جی اے انہاں مسئلہ کی ہے کہ اگر الگ الگ مجلس دے اندر تین دتی جان تے انہاں دے ہاں او ٹھیک ہون گے نہیں مولانا میں تے اج تک جو بھی لفظ بولے نے تہاڈے سامنے اس وقت تک لفظ طور تے بولے نے تین مختلف طورہ دے اندر طلاق جائے وہ طلاق صحیح ہوئے گی اس تو علاوہ اگر طلاق دیتی جائے وہ طلاق غلط ہوئے گی وہ کدوری والا بھی کہہ رہا دائے والا بھی کہہ رہا سارے کتابوں والے کہہ رہے تھے کہ ہے بدت ہے اور بدت طلاق جڑی ہے کلو بدت جلال ہر بدت گمراہی ہے آیا تسی کیا گمراہی نو امت مسلمہ واسطے نافذ کر رہے ہیں گمراہی اور بدت روپ مسلمان واسطے چڑھ رہے ہیں وہ خدا کا خوف ہونا چاہیے نہیں بلکہ آسن طریقہ جی شریعت نے دسیا ہے کہ طلاق عمر رکان قرآن کریم کہ طلاق دو قسم دی دو مرتبہ اگو بے معروف ہے دوسری تو بعد یا تے خامد اپنی بیوی بی اچھے طریقے نہ آباد کر لے یا اچھے طریقے نہ چھٹ دے اگر نہیں ہو سکے اپنے کلا کہا پھر تیسری طلاق ہو گئی ہے فلاں پھر اس کے بعد سے وہ جہر لی حلال نہیں حتی تن کیا زوجن غیر ہو یہاں تک وہ غیر رحمدہ و نصلی علی رسول ہل کریم مولانا بار بار یہ کہتے ہیں کہ جو آیات میں نے پڑھی ہیں تین ان آیات میں یہ ہے کہ خاوند کو رجوع کا حق ہے میں نے یہ کہا تھا اگر ان آیات کا معنی آپ یہ بنا کے اگر تین ایک مجلس کی جو طلاقیں ہیں ان کے خلاف بنائیں تو آپ کے نزدیک الگ الگ مجلس چلو میں سے الگ توہر صحیح الگ توہر کے اندر تین طلاقیں تین ہوتی اور وہاں رجوع کا حق آپ کے نزدیک بھی نہیں ہوتا اور قرآن پاک کی آج بھی کہہ رہی ہے جب رجوع کا حق نہیں ہوتا ادھر آپ کہتے ہیں تین آیتیں کہتی ہیں رجوع کا حق ہے ادھر آپ کا اپنا مذہب ہے کہ الگ الگ طور میں تین طلاقیں دے تو رجوع کا حق نہیں ہے تو ان تین آیتوں کے خلاف تو آپ نے خود اپنا مذہب بنا لیا اس لیے آپ یہ اس آیت کا مطلب سمجھیں اور مطلب ہے بھی یہ کہ تین طلاقوں سے کم کم ہو ایک تو دو ہو تین کتنی آیات بتاتی ہیں صاف بتاتی ہیں کہ تین طلاقوں سے کم رجوع کا حق ہے جب تین ہو جائیں گی پھر رجوع کا حق کوئی نہیں ہوگا آیتوں میں کوئی تعارف نہیں لیکن آپ کچھ آیتوں کو سمجھنے کی کوشش تو کریں پھر کہتے ہیں کہ اس نے کہا مصنون طریقہ میں شروع سے کہہ رہا ہوں ہمارے نزدیک بھی مصنون طریقہ جس طرح قدوری کو آپ نے خود پڑھا ہے صحیح طریقہ ہے یہ کہ ایک طور میں الگ طلاق پھر توہر کے اندر دوسرے طور میں دوسری تیسرے میں تیسری بات یہ ہے میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ اگر ایک توہر کے اندر ہی ایک محفل کے اندر ہی کوئی آدمی تین طلاقیں دے لیتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا میں اب بھی کہتا ہوں میں کوئی اپنے لفظ سے ہٹتا نہیں میں کہتا ہوں وہ غلط ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جو آدمی لیکن سوال یہ ہے کہ جو آدمی غلط کام کرے کیا اس کو سزا نہیں دینی چاہیے انہوں نے خود بیان کیا کہ زہار کے مسئلے میں اللہ نے سزا دی ہے لیکن کفارہ ہے لیکن یہاں سزا دیکھو جی اب دیکھیں سزا اس نے غلط کام جو کیا تو سزا دینی ہے زہار میں اللہ نے سزا دی کہ کفارہ مقرر کیا اب یہاں وہ خود کہتے ہیں کہ یہ طلاق بدت ہے اور کلو بدتن زلالہ کلو زلالت فی النار یہاں تک آگے وہ منتبک کرتے گئے اگر اتنی غلط ایک بات ہے تو کیا اس پر صرف تھوڑی سی بھی سزا ہونی چاہیے اس لیے یہاں اللہ پاک نے سزا دی کہ بالکل ان کو جدا کر دو کبھی بھی ان کو ملنے کی اجازت کوئی نہیں ہے سزا چونکہ کام یہ بھی غلط کام وہ بھی غلط وہ کام غلط ہے زہار والا اپنی بیوی کو ماں کہتا ہے وہ زہار والا کام غلط ہے تھوڑا غلط ہے یہ غلط ہے بہت بڑا غلط ہے اس لیے اللہ نے سزا مقرر کی کہ وہ اس کے لیے حلال نہیں رہتی اور مولانا یہ سزا مقرر کرنے میں میری اور آپ کی مرضی تو نہیں چل سکتی خدا کی مرضی ہے کہ ایک جگہ اس نے سزا کا فارا مقرر کر دیا دوسری جگہ پر اللہ پاک نے سزا مقرر کر دی کہ بیوی حلال نہیں تو سزا مقرر کرنے والا جانے کوئی اس سے پوچھ سکتا تو کوئی نہیں لا یو سلو یا پل خدا جو کرے اس کی مرضی اس سے کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں اس لیے وہ مصنون طریقہ وہ بھی اپنے مقام پر تھی یہ اکٹھی دے تو یہ بالکل غلط ہے لیکن غلط ہو کے تین ہوں گی تو تین سوال یہ ہے کہ اس اس تین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک کیا اور پھر یہاں انہوں نے جو پیش کیا تھا نا مسلم شریف کی حدیث سے تو میں نے کہا کہ وہ راوی شیعہ وہاں لفظ ہوگا مولانا کہتے ہیں کہ وہ باب ہے تفاول اتنا تو مولانا کو پتا چل گیا کہ باب تفاول ہے اور تکلب کے لیے ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے یعنی وہ اتنا پکا شیعہ ہے کہ بزور ب تکلب شیعہ بنتا ہے وہ تو بہت پکا شیعہ ہوا یہ تشیعوں کا مانا پھر یہی بنے گا اور آگے پھر مولانا نے کہا اس کی ایک صنعت نہیں اور سنتے ہیں جی اچھا جی چلو جی دوسری صنعت پڑی دوسری سند کہنے لگے کہ یہ میں پڑھ رہا ہوں اس کے اندر ابن جریج ہے ابن جریج انہوں نے خود کہا ابن جریج ہے اب ابن جریج کے متعلق دیکھیں یہ میرے پاس میزان الردال ہے اس کی جلد ہے دوسری صفحہ ہے چھ سو انسٹھ اس کے اندر موجود ہے کہ یہ جو ہے تزوجا تزوج نحو من سبعین امراتن نکاح المتاتے نکاح المتاتے اس نے پوری ستر عورتوں کے ساتھ متا کیا کتنا بڑا پکا ہے اس ایک شیعے سے بھاگ اس کو کہتے ہیں بارش سے بھاگ کر پرنالے تلے برنالے <laughs> عبد الرزاق سے بھاگے ابن جریج کے پیچھے گئے وہ بھی شیعہ اور مولانا واقع میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں آپ خود اس کا جواب دیں کہ نبی پاک کا طریقہ تو ہو تین کو تین کرنے کا عمر فاروق کو یہ اجازت ہے کہ وہ تین کو تین کرے عمر فاروق شریعت میں دین میں تبدیلی کر سکتا ہے یہ تمہاری حدیث کہتی ہے کہ نبی پاک کی قانون شریعت میں اس نے تبدیلی کی ہم کہتے ہیں ایسی حدیث جو عمر کو بدنام کرے وہ حدیث غلط ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتی کوئی شیعہ تو اس حدیث کو مانے تو بے شک مانے کوئی سنی ایسی حدیث کو نہیں مان سکتا جو حدیث پیغمبر کے صحابہ کو بدنام کرے پیغمبر کے صحابہ کو جو بدنام کرے وہ حدیث حدیث نہیں ہے یہ کہتے ہیں حدیث صحیح ہے وہ صحیح کس طرح ہے صحیح وہ ہوتی ہے جو صحابہ کو معذ اللہ بدنام کرے آج سے کوئی پتہ چل رہا ہے کوئی کہیں ادھر دوسروں کے ساتھ رابطہ تو نہیں تھا جوڑ رہے کوئی اللہ محفوظ رکھے اور پھر کہتے ہیں عبداللہ بن عباس کیوں کہتے میں یہی تو کہتا ہوں عبداللہ بن عباس نے نہیں کہا اس جھوٹے راوی نے اس شیعہ راوی نے حضرت عمر کو بدنام کرنے کے لیے یہ روایت تراشی ہے یہ روایت نہیں ہے اور میں جو بخاری شریف کی حدیث پیش کر رہا ہوں مولوی صاحب اس کو کیوں نہیں مانتے اس کو مان لو پہلے ایک حدیث پیش کر چکا ہوں اس کے بعد اب میں پیش کر رہا ہوں دوسری حدیث اور یہاں مولانا پھر مسلم پہ کہنے لگے جی کوئی ہے گہرے کی بات تو نہیں مسلم کی بات ہے مسلم پہ آپ ذرا کرتے ہیں بات سمجھیں مسلم معصوم نہیں ہے یہی تو ہم کہتے ہیں نبی کے علاوہ معصوم کوئی نہیں ہے کوئی امام ہے غلط کر سکتا ہے کوئی صحابی ہے اس سے غلطی ہو سکتی ہے تو امام مسلم کیا چیز ہے اس لیے اگر ایسی حدیث مسلم میں آ جائے جو حدیث صحابہ کو بدنام کرے وہ حدیث صحیح نہیں اور بھی ہماری جو حدیث وہ اضا کر آپ سے تو آتی ہے مسلم میں وہاں یہ خود جرا کیا کرتے ہیں اب میں بات پیش کر رہا تھا بخاری شریف سے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اویمر نام ہے صحابی کا رضی اللہ تعالی اس نے طلاقیں دیے فتلکہا سلاسن طلقہا سلاسن نبی پاک کے سامنے اس نے طلاقیں دی قبل ان یامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کے اندر نبی پاک کی موجودگی میں نبی پاک کے سامنے تین طلاقیں اس نے دی اگر تین طلاقیں اس طرح تین نہ ہوتی ہوتی یہ غلط ہوتی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تین کو تین قرار نہ دیتے میں ابھی دوسری حدیث بھی پیش کر رہا ہوں یہاں پر کہ نبی پاک نے تین تین تین ابو کو قرار دیا ہے اس لیے تو اب دو حدیثیں تو یہ ہو گئی تیسری حدیث سنیے حضرت کتنے گئی یہ میرے ہو ایک حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو پیش کی کہ تین طلاقیں تین قرار دی گئیں اور اس کے بعد دوسری حدیث حضرت اجلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی اب آ رہی ہے یہ دوسری حدیث یہ بھی حدیث بخاری شریف میں موجود ہے حضرت رفا رضی اللہ تعالی عنہ عنہ کی بیوی بی میں پیش کر رہا ہوں سفا یہ سات سو اکانوے ہے اور یہ جلد دوسری ہے بخاری شریف کی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رفا قرضی صحابی کا نام ہے اس کی بیوی جات الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک کے پاس آئی فقالت یا رسول اللہ آ کے وہ کہنے لگی ان رفا تلقنی فبدل طلاقی وانی لکحت بعده عبد الرحمن ابن الزبیر القرضیہ اپنے شرح کے مطابق تھی تین طلاق دے بیٹھے ہو نزدیک ہو گئی لیکن اتنے قانون تھوڑا جہا گورنمنٹ نے نافا کیا ہے گورنمنٹ کہہ دیا مہینے مہینے بعد تو تصا مسافر نہیں کر رہی مسافر نہیں کر نہ کرو جو مسافر تو مضبوط والی رہتا ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਕਰ ਲੋ ਇਹ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੈਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਜੀ ਜਬ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਕਰਿਓ ਨਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮਸਲੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਲੱਗ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਲੜਾਈ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ